ہے یہ جادو کی تاریخ ہے جادو کب سے ہے جادو کی ہسٹری ہے جو ہسٹری قرآن نے سور زاریات کے اندر بیان کی ہے من قبل رسول اللہ مجنون سورہ داریات آیت ہے کہ جب بھی کوئی رسول دنیا میں آیا تو اس رسول کی قوم نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے اس کا مطلب جب سے رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ زمین پر جاری ہوا شہر تبھی سے ہے یہ ہے شہر کی ہسٹری اور جادو کی ہسٹری کوئی پوچھے کہ جادو کب سے بولو جب سے آدم دنیا میں آئے تب سے جادو ہے اچھا جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے جیسے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے ایسے ہی جادو کے اندر برے اثر ڈال دیے ہیں جس نے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے اور زہر نقصان دہ زہر اثر ہے ایسے ہی اللہ ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے جس کے اثرات مضر ہیں جیسے بچھو کے اندر جو زہر ہے اس کے اثرات مضر ہیں اور زہر اللہ ہی نے ڈالا ہے ایسے ہی جادو کے اندر اثر اللہ نے ڈالا ہے یہ اثرات مضر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے تو اثر اللہ ہی نے ڈالا ہے جادو میں اچھا کوئی جادوگر جادو کرے تو بغیر اللہ کے حکم کے جادو کا اثر پہنچ جائے گا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا نہیں پہلے پارے میں فرمایا گیا جادو کے ذریعے جادوگر کسی کو ذر نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو کی ہسٹری معلوم ہوئی جادو کے اندر اثر کس نے رکھا یہ بھی معلوم ہوا اللہ نے رکھا ہے اچھا اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے بے بےزنی اللہ ہوتا ہے نہیں تو جادو جادوگر کرتا رہے اللہ نہ چاہے تو اثر نہیں ہوتا تین باتیں معلوم ہیں چوتھا سوال جادو کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے کوئی جادوگر کسی کے اوپر جادو کرتا ہے تو اثر کہاں ہوتا ہے جواب ایک اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے ایک اثر آنکھ کے اوپر ہوتا ہے ایک اثر دل کے اوپر ہوتا ہے ایک اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے یہ سب ثابت ہے یہ سب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن آسم اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا آپ کا بدن متاثر ہو گیا تھا آپ کے بدن میں تکلیف ہوتی تھی گویا جادو کا اثر بدن پر بھی ہوتا ہے اچھا جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے کیسے یو خیل خیال ہوتا تھا کہ یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں سانپ ہیں خیال کے اوپر قوت متخیلہ کے اوپر اثر پڑا اس کا مطلب انسان کے دماغ کے اوپر انسان کے خیالات کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے کہ لکڑی کو سانپ سمجھنے لگتا ہے نا قرآن نے بتایا کہ جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے جادو کا اثر خیال کے اوپر ہوتا ہے لکڑی کو اور رسی کو صاف سمجھ لیتا ہے اثر نہیں ہوا تو لکڑی کو اور رسی کو کیسے سمجھا اس نے تو ایک تو بدن کے اوپر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا اور دوسرے دماغ کے اوپر اثر ہوا جیسا کہ موسا علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا کہ سب کو خیال ہوتا تھا کہ وہ رسیاں اور وہ لکڑیاں لکڑیاں اور رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں اور ایک اثر ہوتا ہے آنکھ کے اوپر وہ بھی یہی بتایا گیا سہارو الناس لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا تھا آئن یہ عین کی جمع ہے عین مانے آنکھ جمع آئن ان کے آنکھوں کو سہر سدا کر دیا گیا تھا تو ایک اثر اس کا بدن کے اوپر ایک اثر اس کا دماغ کے اوپر ایک اثر اس کا آنکھ کے اوپر کی آنکھیں کچھ کا کچھ دیکھنے لگتی ہیں اور ایک اثر دل کے اوپر قرآن نے بتایا کہ بنی اسرائیل جو ہے جادو کے ذریعہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے میاں بیوی کے درمیان تفریق کب ہوتی ہے جب دونوں کا دل ایک دوسرے سے کھٹا ہو جائے بیوی شوہر کو نہ چاہے شوہر بیوی کو نہ چاہے تو چاہنے کا تعلق دل سے ہے تو یہ لوگ جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے دل کھٹا ہو جاتا ہے بیوی سے جو محبت رہتی ہے نفرت میں بدل جاتی ہے شوہر کے دل میں بیوی کے تئیں جو محبت رہتی ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے اب گن لو جادو کا اثر بدن کے اوپر جادو کا اثر آنکھ کے اوپر جادو کا اثر دماغ کے اوپر اور جادو کا اثر دل کے اوپر یہ تمام اثرات جادو کے مرتب ہوتے ہیں اور یہ سب قرآن سے ثابت ہیں کیا کیا باتیں معلوم ہوئی جادو کی تاریخ معلوم ہو گئی جادو کب سے ہے قرآن سے معلوم ہوا جادو کے اندر اثر کس نے ڈالا اللہ نے ڈالا جادوگر جب چاہے کسی کو تکلیف پہنچا سکتا نہ آئے اللہ کا اذن ہونا چاہیے جادو کے اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں انسان کے بدن کے اوپر انسان کے دماغ کے اوپر انسان کی آنکھوں کے اوپر انسان کے دل کے اوپر یہ رہا جادو کے اوپر ایک سرسری تبصرہ اس کے بعد فرعون کہتا ہے کہ ان کو سزا دی جائے پہلے ٹارچر کیا جائے اس کے بعد سولی دے دی جائے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہ اکبر جب ایسی مصیبت کسی مسلمان کے اوپر آ جائے مومن کے اوپر آ جائے تو بتایا گیا کہ کیا کیا جائے کسی مصیبت میں پھنس جائے ناحق تو کیا کرے دعا کرے بس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اللہ اکبر کسی مصیبت میں ناحق پھنس جائے چاہے اس کے اوپر ٹارچر کیا جانے والا ہو چاہے اسے سولی دی جانے والی ہو جان سے ہاتھ دھونا پڑے اس کو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے ایک ہی کام کرنا ہے بس تم کامیاب ہو جاؤ گے کیا ایک دعا کرو وہ دعا جو جادوگروں نے کی ہے ہے کیا دعا ہے جادوگروں کی اب جادوگر کہاں رہے گا وہ تو مومن ہو گئے سچے پکے تو وہ جادوگر جو مومن ہو گئے اب یہ بولو ان کی دعا کیا ہے ربنا افرغ علینا صبر وہ توفنا مسلمین ہے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما اس لیے کہ یہاں ربنا افرغ علینا ایک تو افراغ ہے افراغ کسے کہتے معلوم ہے یہ سمجھو پانی سے بھری ہوئی ایک بوٹل ہے اب میں کیا کرتا ہوں پانی کی بھری ہوئی اس بوتل کا ڈاٹ کھول کر کے پورا کا پورا پانی اڈیل دیتا ہوں لاؤڈ اسپیکر کے ماؤتھ کے اوپر اڈیل پورا پانی خالی ہو گیا اب بتاؤ پوری بوتل خالی ہو گئی یہ جو ہے ماؤتھ ہے جو لاؤڈ اسپیکر کا یہ پورا بھیگ گیا کہ نہیں اس لیے کہ پورا پانی خالی ہو گیا افراق میں اڈیل دینا ہاں ہاں ہاں کیا لفظ ہے تو اے اللہ صبر نازل نہ کر بلکہ صبر کو اڈیل دے کہ سر سے پیر تک صبر میں نہا جائیں اگر سر سے پیر تک صبر میں نہا گئے تو دنیا کا کوئی ٹارچر ہمیں اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتا ایک دعا کرو اللہ سے ربنا افرغ علینا اگر دل سے یہ دعا نکلی ہے تو ٹارچر کا کوئی احساس نہیں ہوگا سولی کا کوئی احساس نہیں ہوگا یہ بتا دیا گیا ہے اور یہ بھی دعا کی انہوں نے اے اللہ موت آ جائے تو اسلام کے اوپر موت دینا وہ تو مسلم موت آئے تو اسلام کے اوپر موت آئے انسان کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ جب تک زندہ رہے ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رہے موت آئے تو وفات اس کی ہو تو اسلام کے اوپر ہو یہ دعا تھی جادوگروں کا اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے ہر بات پیاری ہے اللہ کی بات ہے اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی پیاری بات کون سی ہے اللہ فرماتا ہے ان الارض للہ من یشاء من عبادی زمین اللہ کی ہے زمین اللہ کی من یشاء من عبادی اللہ زمین کا وارث جس بندے کو بھی چاہے بنا دے ہاں یہاں وراثت کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک آدمی مر جاتا ہے اس کی وراثت کس کو ملتی ہے جو زندہ رہتے ہیں مستحق کے وراثت جو ہوتے ایسے ہی ایک قوم جب ختم ہو جاتی ہے تو اس قوم کی جگہ پر تو دوسری قوم آتی ہے وہ پچھلی قوم کا وارث ہوتی ہے اب اللہ فرماتا ہے زمین اللہ کی اس زمین کا وارث یعنی اس زمین کا اقتدار اس زمین کی حکمرانی اس زمین کا استخلاف ایسی قوم کو سونپا جاتا ہے جو پہلی قوم کے مٹ جانے کے بعد آئی ہے دوسرے نمبر پہ آئی اب آئے کریمہ ایک اور دیکھو اگلی کا تخلیف کم فل اور بھی پیمز ملون دیکھو پہلی قوم کو ہلاک کر دیا گیا مٹ گئی پہلی قوم جو اقتدار میں تھی اس سے اقتدار چھین لیا گیا اب اس کے بعد دوسری قوم وارث ہو کر کے آ رہی ہے اللہ دوسری قوم کو جو یہ اقتدار دے رہا کاہے کے لیے پہلی قوم کو مٹا دیا دوسری قوم کو اقتدار دیا کیوں فیم زور کئی فتح تاکہ وہ دیکھے کہ یہ دوسری قوم عمل کیسا کرتی ہے یعنی پہلی قوم کی طرح خرمستیوں میں مبتلا ہو کر کے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر کے ظلم و جبر اور فساد کے اوپر تو اتارو نہیں ہو گئی ہے اگر یہ قوم بھی پہلے لوگوں کی طرح ظالم رہی بدمست ہو کر کے اقتدار کے نشے میں لوگوں کے اوپر ظلم کرتی رہی تو پھر اس قوم کو بھی اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ایک تیسری قوم لائی جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے لہذا جو لوگ اقتدار کے اوپر ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اقتدار برابر ان کے ساتھ رہے گا نہیں اللہ اقتدار دیتا ہے تو مقصد کیا ہوتا فیم زور کئی پتامل وہ دیکھے کہ عمل کیسا کرتے ہو تم اگر ظلم کرتے ہو تو اقتدار تم سے چھین لیا جائے گا یہ قانون ہے اللہ کی سنت جاریہ ہے جو اس کائنات میں جو اس دنیا میں جاری ہے اس کے بعد اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم کے کنارے میرا خیال ہے کہ ایک خلیج تھی خلیج اقبا اسی خلیج کے پاس کہیں یہ بستی تھی اللہ نے اس قوم کو ایک بہت زبردست نعمت عطا فرمائی تھی چونکہ دریا کے کنارے تھی ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار کے اوپر تھا دریا کے کنارے رہتے تھے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور خود استعمال کرتے تھے باہر سپلائی کرتے تھے بہت پیسے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک حکم نازل فرمایا کہا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرو گے سنیچر کے دن کا یوم سب کا احترام کرو گے کچھ دن تک تو انہوں نے یوم سب کا احترام کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا بقیہ چھ دن مچھلیوں کا پتہ ہی نہیں رہتا تھا سطح سمندر سے مچھلیاں اس طرح غائب ہو جاتی تھی جیسے گدے کے سر سے سین غائب ہو جاتا ہے کہیں دکھتی نہیں تھی اور سنیچر کے دن ایسے لوٹتی رہتی تھی ساحل کے اوپر دیکھ دیکھ کر کے پریشان ہوتا تھا کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں چھ دن تو دکھائی نہیں دیتی ہیں ساتویں دنوں کو کیا بڑی بڑی مچھلیاں ہیں دکھائی دے رہی امتحان میں ناکام ہو گئے انہوں نے پہلے ہیلا کیا سنیچر کے دن شکار کرنا شروع نہیں کیا پہلے ہیلے اختیار کیے ہیلے کیا دریا سے نالیاں بنا کر کے بڑے بڑے گڈھوں میں لا کر کے جوڑ دیا اب جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں سنیچر کے دن ان نالیوں میں سے ہو کر کے ان گڈھوں میں آ کر جمع ہو جاتی ہاں گڈھا بھر گیا فوراً یہ نالی کو یعنی ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے لیکن سنیچر کے دن نہیں پکڑتے تھے سو آتے تھے دیکھتے تو مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اب اللہ والوں نے منع کیا کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو غلط بول رہے ہو سنیچر کے دن ہم مچھلیاں کہاں پکڑتے ہیں دیکھو اتوار کے دن ہم پکڑ رہے ہیں نا سنیچر کے دن تو ہم نے مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگایا کہا کہ اللہ کے قانون میں سرنگ مت بناؤ اس کے قانون کی اس اس دھارا دفاع کے اندر سوراخ رکھنا مت پیدا کرو تم در حقیقت سنیچر کے دن ہی شکار کر رہے ہو کہا وہ کیسے کہا کہ یہ جو نالیاں ہیں جن میں سے یہ مچھلیاں آتی ہیں تمہارے گڑھوں میں اگر تم ان کے جانے کا راستہ بند نہ کرو تو ایک بھی مچھلی گڈھے میں نہیں رہے گی مچھلیاں بھاگ جائیں گی بند کر دیتے ہو ان کی واپسی کا راستہ در حقیقت یہ مچھلیوں کا شکار یوم سپت ہی کو ہوا دو گروہ ہو گئے ایک گروہ سمجھاتے سمجھاتے آجیز آ گیا تھک کر بیٹھ گیا دوسرا گروہ برابر ہی نہ سمجھاتا رہا تو پہلا کرو جو سمجھا سمجھا کر کے ان کو تھک گیا تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں ان کو سمجھانا بیکار ہے اس گروہ سے بولتا تھا ارے کائے ان کے پیچھے مگن ماری کر رہے ہو ان کے پیچھے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو یہ ماننے والے نہیں ہیں ہم تو تھک ہار کر بیٹھ چکے تو وہ بولتے تھے دو وجہوں سے ہم برابر سمجھا رہے ان کو تھک ہار کر ہم لوگ بیٹھ نہیں رہے برابر ان کو سمجھا رہے دو وجہوں کی وجہ سے کیا کالو معذرتن الا ربکم اپنے رب کے حضور ہم معذرت کر سکے اس لیے کہ اللہ پوچھ سکتا ہے آخر تک تم نے کیوں نہیں ڈرایا تھوڑے دنوں تک ڈرا کر کے کیوں خاموش بیٹھ گئے برابر ڈرانا تھا ان کو ہو سکتا ہے کہ ہم پکڑ میں آ جائیں قیامت کے دن لہٰذا ہم اللہ کے حضور معذرت کی وجہ سے برابر ان کو سمجھا رہے ہیں تھک ہار کر بیٹھ نہیں رہے وہ لال اور شاید ہو سکتا ہے سمجھانے کی وجہ سے ان کا دل پھر جائے پتا نہیں کب یہ ٹرن لے لے اور پھر رویش سے بات آ جائیں ان دو وجہوں کی بنا پر ہم برابر ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن نہیں مانے وہ یہاں لفظ فسق استعمال کیا گیا ہے جانتے ہو فسق کسے بولتے ہیں فسق کا مطلب ہوتا ہے اسی سے ایک لفظ بنا ہے فسیقا اس بل کو کہتے ہیں چوہے کی جو دو طرف ہو ایک طرف چوہا گھسے اور دوسری دوسری طرف نکل جائے ایسے بل کو فوائسک فوائسکا کہتے ہیں ایسے ہی فاسق جو ہوتا ہے نا اس راستے سے گھستا ہے اس راستے سے نکل جاتا ہے وہی حال ان لوگوں کا بھی تھا اسی وجہ سے یہ سکون کا لفظ استعمال ہوا ہے تو جب ہمارا عذاب آیا یعنی ہم نے یہ کہا کہ تم لوگ زلیل بندر بن جاؤ تو پوری قوم بندر بنا دی گئی ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے جیسے انہوں نے اللہ کے قانون کا چہرہ مسخ کیا تھا وہ لوگ جو برائیوں سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا فانجین سو جو برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی بقیہ سارے لوگ بندر بنا دیے گئے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے ہم تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور کچھ سومو سلاد کے بیچارے پابند ہوتے ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا عذاب آنا تھا تو بے نمازیوں کے اوپر بے روزہ داروں کے اوپر آنا تھا یہ بیچارے نمازی کیسے لپیٹ میں آ گئے یہ بے رو یہ روزہ دار کیسے بے روزہ داروں کے ساتھ لپیٹ میں آ گئے دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کیسے کیا گیا اس آیت کریمہ میں اس کا جواب ہے کیا نمازی تو تھے پرہیزگار تو تھے لیکن یہ پرہیزگاری ان کی ذات تک محدود تھی برائی دیکھتے تھے لیکن ٹوکتے نہیں تھے اب عذاب آیا تو برائی سے روکنے کی برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے اس عذاب کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ گئے جو نمازی تھے اور پرہیزگار تھے تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے صرف روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے پرہیزگار ہونا اور پرہیزگاری کو اپنی ذات تک محدود کر لینا کافی نہیں ہے عذاب آئے گا تو بچ نہیں سکو گے اس نماز کی وجہ سے اس روزے کی وجہ سے اور اس پرہیزگاری کی وجہ سے اگر معاشرے میں برائی ہوتی رہی اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور خاموش رہے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے برائیوں سے روکنے کے لیے تم نے اپنے لب نہیں کھولے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نمازی ہے یہ پرہیزگار ہے یہ روزے دار ہے یہ دیکھا جائے گا کہ برائی سے روک کون رہا تھا برائی سے جو روکتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عذاب سے بچا لے گا یہ اصول بتایا گیا یہ قانون بتایا گیا اس کریمہ میں لہذا دیکھو کسی فساد کی لپیٹ میں کسی عذاب کی لپیٹ میں جب مسلمان آ جائیں اللہ کے نافرمان آ جائیں اور اللہ کے فرما بردار بھی آ جائیں تو آپ یہ نہ سوچ رہے لوگوں کی نان فرمانوں کے اوپر عذاب آنا چاہیے تھا یہ فرما بردار کیسے اس کی لپیٹ میں آ گئے کا مطلب وہاں کچھ کمی تھی برائی تھی لیکن مسلمان روکتے نہیں تھے عذاب دونوں کو اوپر آئے گا دونوں عذاب تو محفوظ نہیں رہیں گے نہ فرمان بھی اور فرما بردار بھی اگر معاشرے کے اندر برائی دیکھ کر خاموش رہے اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے دیکھو ربو کل ملا من يسومهم سوء العذاب نبت ربك لسرور القابی وہی نولو غفور رہیں اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں کہ یہ زمین میں بالا ہو کر کے سربلند ہو کر کے نہیں جی پائیں گے زندہ بھی رہیں گے تو کسی کے تحت رہ کر دیکھو آج امریکہ اور یورپ کے تحت یہ سارے بنی اسرائیل ہیں اگر یہ لوگ ان کا سپورٹ نہ کریں تو چند ہی دنوں کے اندر اس صفحہ ہستی سے ان کا ناپاک وجود مٹ جائے یہ صرف دوسروں کی تائید اور دوسروں کی حمایت کی وجہ سے زندہ ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات بدماشیاں ابھی اتنی نہیں بڑھی ہیں لگتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ بڑی بڑی جب برائیاں کریں گے یہ تب ان کے اوپر ادا ہوئے گا اس کا مطلب بدماشیاں ابھی اس حد تک نہیں پہنچی ہیں جب بدماشیاں اس حد تک پہنچ جائیں گی اللہ نے فرمایا وہ سری القاب ہاں تو پھر آداب آ جائے گا اور بدماشیاں اگر ایک دائرے میں ہیں تو وہ نغفور رحیم تو اللہ مہلت دیتا رہے گا دوسروں کے تحت رہ لیں زندہ تھوڑی دنوں تک یہ آئے تو قرآن ہے جو یہودیوں کے بارے میں ایک عجیب و غریب فیصلہ کر رہی ہے اس کے بعد عہد الف کا بیان ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی پشت پر ہاتھ مار کر کے یہاں دیکھیں ضروریت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا اس سے بعد مفسرین اس طرف گئے کہ چیونٹیوں کی شکل میں اس لیے کہ ذر کہتے ہیں چیونٹی کو چیونٹیوں کی شکل میں اور اگر اس کو اور کھولا جائے ذر کے معنی کو اور اساد دی جائے تو اگر اس کا ترجمہ اس پر میٹوزوا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں اس پر میٹوزوا جرسو میں ہے یار اب میں تفصیل کرتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکال لیا گیا جرسوموں کی شکل میں یہ محال اور مستباد بات نہیں ہے میڈیکل سائنس نے تو اس کی تائید کر دی ہے کیا کہ آدمی جب بیوی سے مقاربت کرتا ہے مجامت کرتا ہے تو یک بار کی جو اسپرم کا منی کا اخراج ہوتا ہے وہ کم سے کم پانچ ملی لیٹر ہوتا ہے فائیو ایم ایل اور ایک ایم ایل اسپرم کے اندر پانچ ملین جرسو میں ہوتے ہیں اسپرمیٹوزواز اس کا مطلب ایک مرتبہ کے اخراج پر تقریباً ٹوینٹی فائیو ملین اسپرمیٹوزواز باہر نکلتے ہیں میڈیکل سائنس نے تو اس بات کی ٹائپ کر دی ہے ایک مرتبہ میں اگر پچیس ملین اسپرمیٹوزوا جراثیم میں حیات نکلتے ہیں تو بتاؤ اس کے بدن میں کتنے قطرات ہوں گے اسپرم کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کے اندر اتنے جراثیم حیات ہیں کہ اگر ان سب کو باہر کر لیا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسان ان جرسوموں سے بن جائیں لہذا میڈیکل سائنس نے اس بات کی تائید کر دی ہے کہ سچ مچ یہ ممکن ہے محال اور مستباد نہیں کہ حضرت آدم کی پیٹ سے تمام انسانوں کو نکال لیا گیا اور انہیں شعور دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دے کر کے ان سے پوچھا ایک عہد اور پیمان لیا کیا بے رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے آپ بھی موجود تھے ہم بھی موجود تھے جو یہاں موجود ہے سب تھے سب نے کہا تھا کالو بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں تو کیا بارگی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو حضرت آدم کی پشت نکال لینا ممکن ہے میڈیکل سائنس نے اس بات کو ممکن کہا ہے دوسرا سوال یہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد الست میں ایک عہد و پیمان لیا تھا وہ عہد و پیمان ان کو کو ہم یاد نہیں جواب اس کا یہ ہے یاد اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر یاد ہوتا تو پھر امتحان کہاں رہتا اگر کوئی آدمی قبر کے اندر کسی مردے کو زندہ دیکھ لے گناہ کرے گا وہ کتھا نہیں وہ عہد وہ پیمان جو ہم نے عہد الست میں کیا تھا اگرچہ ہمارے شعور کی سرحد پر نہیں ہے شعور کی سرحد سے نیچے لاشعور کے اندر وہ موجود ہے لاشعور کے اندر موجود ہے اگر شعور کی سطح پر ہوتا تو امتحان نہیں رہ جاتا نا پرچہ آؤٹ ہو جاتا اور جب پرچہ آؤٹ ہو جائے تو امتحان کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا انسان کے شعور میں نہیں لاشعور میں جن کو فرائڈ فرائڈ نظریے کا نظریہ لاشعور جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک درجہ ہے شعور کا اور ایک درجہ ہے لاشعور کا ایک ہے کانشنس کا اور ایک سب کانشنس کا تو کانشنس کے ساتھ ہم نے وہاں عہد و پیمان کیا تھا بس اتنا ہوا ہے کہ وہ عہد و پیمان آپ کے سب کانشنس میں ہے اگر کانشنس میں ہوتا شعور میں ہوتا تو پھر امتحان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا آج وہ پیمان ہمارے دل میں ہے ہمارے دماغ میں ہے ہمارے لاشعور میں ہے تبھی ہم جانتے ہیں کہ ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے اٹھو اٹھو تم یہ ڈسٹرب کر رہے بچہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں مت لائے کروں لوگوں کو تو یہ دوسرا سوال تھا جس کا جواب میں نے دیا کہ اگر وہ عہد و پیمان ہم نے کیا تھا تو عہد و پیمان ہمیں کی یاد نہیں وہ عہد و پیمان ہمارے شعور سے ہمارے لاشعور میں بند کر دیا گیا ہے یہ ہے یاد ہوتا تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا یہ جواب اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو اپنا کلام دیا اپنی آیتیں دی لیکن آدمی ان آیتوں سے اعراض کرے تو اس کی مثال کیسی ہے من سلخ من فاق باو الشيطان فكان من الغابين ولو شينا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الارض واتبع هوا شهوات فمثله كمثل الكل ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث آپ اس آدمی کی خبر بیان کر دیجئے لوگوں کے سامنے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں لیکن اس سے وہ نکل گیا اگر ہم چاہتے تو اس کلام کی وجہ سے اس کو ہم بلند کرتے شینا وہ کلام جو ہم نے اسے دیا تھا اگر اس کلام کو لیتا وہ اس کے اوپر عمل کرتا تو ہم اس کو اس کلام کی وجہ سے بلند کرتے لیکن اس اس کلام کی نے قدر نہیں کی زمین کی طرف مائل ہو گیا دیکھو ایک ہے لرفانا رفانا رفا کا تعلق بلندی سے ہے کن اخلد زمین کا تعلق پستی سے ہے تو بجائے بلند ہونے کے اگر کلام کو مان لیتا تو کلام اوپر سے آیا اس کو بلند کرتا لیکن بجائے بلندی پانے کے وہ زمین کی طرف جھک گیا پستی کی طرف جھک گیا تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کتا دیکھو کبھی بخت مستقیم سر اٹھا کر نہیں چلتا ایسے سر اٹھا کر نہیں چلتا کبھی دیکھا ہے آپ نے کتا کبھی بھی بخت مستقیم سر اٹھا کر نہیں چلتا بلکہ ہمیشہ وہ سر جھکائے چلتا ہے پاک اور ناپاک چیزوں کو سونگتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کھانے کی چیز مل جائے اس کا مطلب اس کی رہبر اس کی آنکھ نہیں اس کی رہبر اس کی ناک ہے ہاں؟ اگر اس کی رہبر اس کی آنکھ ہوتی تو بخت مستقیم سر اٹھا کر چلتا وہ نظریں جھکا کر چلتا ہے زمین کی طرف دیکھ کر چلتا ہے ناک سے سونگتا رہتا ہے اس کا مطلب اس کی رہنما اس کی رہبر اس کی آنکھ نہیں بلکہ اس کی ناک ہے سونگتا رہتا ہے آگے دیکھتا ہی نہیں اور ناپاک پاک دونوں چیزوں کو سونگتا رہتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی قدر نہ کرنے والے کتے جیسے ہو جاتے ہیں پاک و ناپاک کو کچھ نہیں دیکھتے بس کھانے کی چیز مل جانی چاہیے چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو جیسے کتا پاک مل جائے تو ٹھیک ہے ناپاک مل جائے تب بھی ٹھیک ہے حلال گوشت مل جائے تب بھی ٹھیک ہے ناپاک گوشت مل جائے تب بھی ٹھیک ہے کیا زبردست مثال ہے اور آگے ایک مثال اور دی جا رہی وہ ان تتر اللہ پیٹ بھر کھانا کھلا دو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے ہافتا رہتا ہے اور بھوکا رہے تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے ہافتا رہتا ہے یعنی بالکل دنیا دار ہو جاتا ہے ہوس پرست ہو جاتا ہے اور زر پرست ہو جاتا ہے ہمیشہ اس کی زبان لٹکی رہتی ہے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا کتنی اچھی مثال دی گئی یہ کلام الہی کا خاصہ ہے ایسی مثال ہے صرف آسمانی کتابوں میں ملیں گی آپ کو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وزر الدین الدیندی اسماعی ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسما میں الحاد کرتے ہیں الحاد کے اسما کسے بولتے ہیں اللہ کے ناموں میں الحاد کرنا ذرا غور سے سنو بہت اہم چیز ہے یہ اللہ کے اسما میں الحاد کرنا ایک تو اللہ کی صفات دوسروں پر چشمہ کر دینا یا علی مشکل کشا اب دیکھیں مشکل کشا مشکل کو دور کرنے والا تو اللہ ہے یہ صفت بندے سے منسوخ کر دی یہ الحاط کی ہے یا غوث اعظم چلیے جناب مدد کو پہنچنے والا ہمارا فریاد رس اللہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف اس صفت کو منسوخ کر دیا گیا وہ غوث ہو گئے یا دستگیر دستگیر ارے ہاتھ کو پکڑنے والا ہاتھ کو پکڑنے والا تو اللہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ کی طرف اس صفت کو منسوخ کر دیا گیا یہ الحاط فی اسما ہے کہا گیا چھوڑ دو ان کو اور الحاط فی اسما کی ایک قسم اور ہے وہ قسم ہے کہ اللہ کے جو نام اسما اور صفات ہیں ان کو آدمی بدل دے بدل کر کے کسی کی طرف منسوخ کر دے جیسے اللہ کی ایک صفت ہے عزیز مشرقین نے کیا کیا اس کو بدل کر کے عزا اپنی ایک دیوی کا نام رکھ دیا اللہ کا ایک نام ہے اللہ اس کا نام ہے بدل کر کے لات رکھ دیا لات یہ ان کا ایک معبود ہے لات جس کی پوجا کرتے تھے تو اللہ کے نام کو بدل کر کے غیر اللہ کا نام رکھ دینا جیسے اللہ کو بدل کر کے لات بنا دیا گیا اس کی ایک صفت عزیز کو بگاڑ کر کے عزا بنا دیا گیا یہ بھی الحاط الاسما ہے اسی طریقے سے الحاط الاسما کی ایک قسم اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایسے ناموں سے پکارنا جو خلاف آدم ہے مثلا کہنا یا الہ القردہ اے بندروں کے معبود اے بندروں کے پیدا کرنے والے بندروں کا پیدا کرنے والا تو ہے لیکن اس وقت سے پکارنا چونکہ خلاف ادب ہے بندروں کے پیدا کرنے والے حالانکہ بندروں کا پیدا کرنے والا ہے وہ لیکن اس اس وصف سے کو دعا میں پکارنا یہ خلاف ادب ہے لہذا یہ بھی الحاط الاسما کے دائرے میں آتا ہے الحاط الاسما کی ایک اور قسم ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو نام نہیں ہے وہ نام رکھنا اس نام سے اللہ کو پکارنا جیسے کہنا خدا یہ فارسیوں نے یہ نام اللہ کا رکھا ہے خدا آتش پرستوں نے ایک نام رکھا احرمن ایک نام رکھا یزداں غیر مسلموں نے بھگوان ایک نام رکھ دیا ایشور عیسائیوں نے نام رکھ دیا گاڈ یہ یہ بھی الحاد فل اسما اسی طریقے سے الحاد فل اسما کی ایک قسم اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے مشابہ کرنا تشبیح دینا وہ ایسا ہے یہ بھی الحاد فل اسما ہے الحاد فل اسما کی ایک اور قسم ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دینا کہ اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں معطلا ایک فرقہ گزرا ہے جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا تھا تو وزر الدین فی اسمائی ہی کے دائرے میں یہ تمام کی تمام شکیں آ گئیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے اس کے بعد کلام فرد سے جنس کی طرف منتقل ہو گیا ہے کہ انسان پہلے خطاب آدم سے تھا فرد سے اس کے بعد خطاب فرد سے جنس کی طرف منتقل ہوا کہ انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے اچھا جب استقرار حمل ہو جاتا ہے تو اب دعا کرتا پہلے دعا کیا کرتا تھا اللہ کوئی اولاد دے دے ہاں؟ اب جب استقرار حمل ہو گیا تو اب کیا دعا کرتا اے اللہ اولاد دینا تو بیٹا دینا اولاد دینا تو بیٹی دینا اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو ذرا سوالے ہو سوالے کا مطلب چنگا بھلا چنگا صحت مند بیمار نہ پیدا ہو فلما آتا جالا لہو شور کا سیما آتا ہوا اچھا اب بچہ جب پیدا ہوا تو اب کیا کرتے ہیں اس کا نام پیر بخش رکھ دیتے ہیں اس کا نام حسین بخش رکھ دیتے ہیں اس کا نام علی بخش رکھ دیتے ہیں اس کا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں یعنی یہ پیر نے بخشا ہے یہ حسین نے بخشا ہے یہ علی نے بخشا ہے اس طریقے کے نام رکھ دیتے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ کیسا ہے دیا میں نے مانگا مجھ سے حمل ٹہر گیا پھر کہا کہ بھلا چنگا بچہ پیدا ہو وہ بھی پیدا ہوا تو سب کچھ میں نے دیا منسوب کر دیا گھروں کی طرف یہ میرا بندہ کیسا اس کے بعد بت پرستی کی تردید میں دو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ بت پرست جو ہوتے ہیں ان کے معبود دو قسم کے ہوتے ہیں یا تو ہستیاں ہوتی ہیں زندہ یا مردہ انسان ہوتے ہیں یا کوئی جانور ہوتا ہے وہ ہستیاں ہوتی ہیں اچھا اور ایک اسٹیچوز ہوتے ہیں بے جان ہوتے ہیں ایک جاندار ایک بے جان اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا رد فرماتے ہوئے کہا کہ جہاں تک ہستیوں کی بات ہے زندہ انسان چاہے وہ بڑے بزرگ ہی کیوں نہ ہو ولی ہی کیوں نہ ہو نبی ہی کیوں نہ ہو رشی منی ہی کیوں نہ ہو کوئی بابا ہی کیوں نہ ہو ان تدعون من دون عباد جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتا ہو یہ تمہاری طرح بندے ہیں یعنی یہ ہستیاں جن کو تم پوچھ رہے ہو تو اللہ کے بندے تھے اور جو بندے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے اب اور معبود میں بہت فرق ہوتا ہے یہ بندے تو ہستیوں کو معبود بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رد کیا کہ وہ ہستیاں معبود نہیں ہے وہ اللہ کے بندے ہیں وہ تمہاری طرح اور یہ جو اسٹیچوز ہیں ان کو تم نے معبود بنا لیا ہے اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں بھگوان پرویش کر جاتا ہے اللہ حلول کر جاتا ہے ایسا تم سمجھتے ہو تو اگر ایسا ہے تو الحم ارجن یمشو ابھی پیر ہیں کیا پیر تو ہیں چلتے ہیں یہ آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں کیا یہ کان ہے سنتے ہیں کیا ہاتھ بنے ہوئے پکڑتے ہیں کیا جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو یہ معبود کیسے ہو سکتے اس طرح دونوں قسم کے معبودوں کا رد کر دیا گیا چاہے وہ ہستیاں ہوں چاہے وہ اسٹیچوز ہوں اس کے بعد یہ فرمایا گیا خود چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو سب کے لیے قانون ہے بتایا گیا کہ ان کو معاف کر دو خود لاف ہوا بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کر دو تو یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی خود ہوا ان کو معاف کر دو یعنی انتقام مت لو کہتے ہیں نا عید کا جواب پتھر سے دینا غلط ہے بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی لے لو لیکن اگر معاف کر دو یعنی انتقام مت لو بدلہ نہ لو چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو تو یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے وامر بالمعروف بھلائی کا حکم دیتے رہو یعنی بدی کا بدلہ بدی نہیں ہے بدی کا بدلہ نیکی ہے کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرو تمہارا دوست بن جائے گا یہ قانون بتایا گیا اور تیسرے وارث انل جاہلین جاہلوں سے اعراض کرو یعنی الگ مت ہٹ جاؤ نرمی سے اور پیار سے ان کو سمجھاؤ یہ تبلیغ کرنے والوں کے لیے مبلغین کے لیے ایک بہترین ضابطہ بتا دیا گیا ہے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جہاں اس قسم کے اخلاق فاضلہ قرآن حکیم میں تعلیم دی گئی ہے ایک عجیب بات ہے کہ وہاں شیطان کا اور اس کی چونک کا ذکر کیا گیا ہے چونک مارتا ہے جہاں اخلاق فاضلہ کی معاف کر دو جاہلوں سے اعراض کرو بدلہ مت لو انتقام مت لو معاف کر دو وغیرہ وہاں شیطان کے چونک کا ذکر ہے کیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جب تم میں سے کسی کو شیطان چونک مارے تو فوراً اس اللہ میں نے رجیم پڑھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے بڑی دلچسپی ہے جہاں اس طریقے کی بات آتی ہے فوراً آ دھمکتا ارے بدلہ لینا چاہیے تھا نا گائے کو رک گیا چوڑیاں پہن رکھی ہے کیا تھی نے ایسے چونک مارتا ہے اس کو انسانی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے لہذا اس طریقے کا جذبہ اس طریقے کا احساس دل میں پیدا ہو تو کہو اوز باللہ من الشیطان الرجیم یہ بدلہ اور انتقام لینے کی بات جو شیطان جو ڈال رہا ہے ہمارے دل میں اللہ کی پناہ چالو یہ شیطان کی طرف سے اس کے بعد تسبیح کا اللہ کے ذکر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وقت بتایا جا رہا ہے وہ وکرب کا تضرو خی پتوں دول الجہ من من القول ولا الغافلین بتایا گیا کہ اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین وقت کیا ہے صبح اور شام اس کا مطلب یہ ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ کی خاص رحمتیں نزول کرتی ہیں یہ دو وقت اللہ کے ذکر کے غدو اور آسال صبح اور شام صبح اور شام تسبیح کرنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کا مطلب اس دنیا کی طرف اللہ کی رحمتیں خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں دو اوقات میں ذکر کیسے کرنا چاہیے دل میں وزقر رب کفی نفس کا دل میں ذکر کیسے زبان سے بھی بولو لیکن ساتھ میں تجرو ہونا چاہیے تجرو کا مطلب زبان چل رہی ہو ساتھ میں دل بھی ہو لگا ہوا ہو زبان کے ساتھ ایک بات تو یہ اور خی پتن دھیرے دھیرے دونل چار کتنا دھیرے نہیں یہ نہیں جا رہے تھوڑی آواز بھی نکلنی چاہیے دیکھو تسبیح پڑھنے والے اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے اس طریقے کی چیزیں نہیں کرتے ایسے کرتے کہا گیا کہ تسبیح کا طریقہ ذکر کا طریقہ یہ دونل رہے زبان چلنی چاہیے ہوٹ ہلنے چاہیے ہوٹ اگر بند ہے تو تو ذکر کا طریقہ نہیں ہے وہ تسبیح کا طریقہ نہیں ہے اور تسبیح چلا رہے ہیں دانے گھما رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہاں ہے جی کیا چل رہا ہے جی تو یہاں زبان چل رہی ہے مگر دل ساتھ نہیں دے رہا یہ بھی ذکر نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا یہاں کہ ذکر کے اوقات دو ہیں اور ذکر کا طریقہ کیا ہے زبان ذکر کر رہی ہو ساتھ میں دل بھی ہو اور زبان ذکر کے وقت بند نہ ہو ہو ہوٹ بھی چلتے رہیں دھیرے دھیرے کرو مگر ہونٹ چلتے رہیں یہ تصویر کا طریقہ بتایا گیا اس کے بعد کہتے ہیں آپس میں اختلافات ہو جائیں تو ان کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے کیا فتق اللہ واسل تو بہن کو اپنے درمیان اصلاح کر لو بھائی بھائی ہو جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سارے جھگڑوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں تقوی نہیں ہوتا اللہ کا خوف نہیں ہوتا اللہ کا خوف آ جائے تو وہ اپنی ناک نیچی کر لے گا تو ہی بڑا بھائی اب جب تو ہی بڑا فوراً اختلاف ختم ہو جائے گا اس کا مطلب اختلاف جو باقی رہتا ہے انسان کے دل میں تقوا نہیں ہوتا ہے اگر تقوا آ جائے تو اختلاف فوراً ختم ہو جائے گا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے سنو سننے کے بعد اعتقاد رکھو سمجھو اور اس کے بعد عمل کرو اور دوسروں تک پہنچا دو سنو سننے کے بعد سمجھو یہ اعتقاد رکھو اعتقاد کے بعد عمل کرو اس لیے کہ سننا سمجھنا اعتقاد رکھنا یہ تینوں کام کائے کے لیے ہوتے ہیں عمل کرنے کے لیے نا تو پہلے سنو ولو علیم اللہ خیر اللہ اگر اللہ ان کے اندر خیر دیکھتا تو ان کو سنا دیتا اصل چیز سننا ہے اب آپ سنو گے ہی نہیں تو آپ سمجھو گے کیسے سمجھو گے نہیں تو اعتقاد کیسے رکھو گے اعتقاد نہیں رکھو گے تو عمل کیسے کرو گے لہذا سننا ضروری ہے سننا یہ اصل ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جہنمی جب جہنم کے دروازے پر پہنچے گے تو جہنم کا داروگا بولے گا عالم یاتی کم نبی ارے ادھر کیسے آگے حضرات آپ لوگ ادھر جانا تھا نا ادھر کیسے آگے مصیبت کی جگہ میں علم یاتی کم نبی کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کارو بالا بولے گا آیا تھا پھر کہتے وہ کالو کنہ نسم کاش کی ہم سنتے دیکھو کسی اور قوت کا حوالہ نہیں دیا گیا صرف قوت سامیہ کا حوالہ دیا گیا ہم نے سنا ہی نہیں اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے ان اللہ یحول بین قلبی اللہ تبارک و تعالی آدمی کے دل میں اور آدمی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کیا مطلب یہ آدمی ہے اور یہ آدمی کا دل ہے یہ بیچ میں اللہ آ جاتا ہے ہاں کیا عجیب بات ہے و بھی کبھی کبھی اللہ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں آ جاتا ہے ہائل ہو جاتا ہے یحول ہو ہائل ہو جانے کا مطلب کیا اب میرے دو ہاتھوں کے درمیان یہ لاؤڈ اسپیکر ہائل ہو گیا ہے بیچ میں آ گیا ہے اس کا مطلب جب اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہو جائے تو ہدایت دل تک پہنچے گی سوال ہی نہیں ہے تو آڑ آ گیا نا آڑ آڑ کی وجہ سے یہاں کی چیز ادھر نہیں آ سکتی یعنی آدمی ہدایت سے محروم رہے گا اور دوسری بات یہ معلوم ہو کہ انسان الگ ہے اور دل الگ ہے انسان جو ہے ہے ہے نا الگ الگ دل یعنی دل انسان سے الگ ایک وجود ہے جو باقاعدہ شعور رکھتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل دماغ کے تابع ہوتا ہے میں اس کو نہیں مانتا اب میڈیکل سائنس آہستہ آہستہ اس بات کو ماننے لگی ہے کہ مستقل ایک وجود ہے دل وہ خود فیصلہ کرتا ہے اس کے پاس ایک خاص شعور ہے اس کو ماننے لگی ہے میڈیکل سائنس کا ایک عجیب و غریب نقطہ قرآن حکم نے بیان کیا کہ ایک انسان ہے ایک انسان کا دل ہے دل انسان کا مستقل ایک وجود رکھتا ہے الگ سے اس کے پاس شعور ہے اور قوت فیصلہ ہے نہیں تو یہ کیوں کہتا ہے انسان اور دل کے درمیان آ جاتا ہے اس کا مطلب انسان الگ ہے اور دل ایک مستقل وجود ہے تبھی تو بیچ میں آیا والم بہت ہی عجیب و غریب بات ہے میڈیکل سائنس کو اس پوائنٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے تالیاں بجانا اور گانا اما کانا اندر ہوتی اللہ وہ تصویر اور یہ آج بھی ہے صوفیوں کیا کیا ہے وہاں سما ہے ڈھول بجتے رہتے ہیں بانسریاں بجتی رہتی ہیں اور صوفی لوگ حال میں آ جاتے ہیں وجد میں آ جاتے ہیں یہ بانسری سن سن کر کے یہ گانے سن سن کر کے غزلیں سن سن کر کے تبلوں کی آوازیں سن سن کر کے اور اس کا نام رکھا انہوں نے سما قرآن حکیم بولتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کی عبادت اور سلاد کیا ہے تالیاں بجانا اور ناچنا گانا یہی دیکھو ناچنا گانا اور تالیاں بجانا تالیاں بجاتے رہتے اچھلتے رہتے کودتے رہتے ناچنا گانا یہ ان کی عبادت ہے یہ اگر اور کہیں پایا جائے چاہے صوفیوں کہاں پایا جائے چاہے کہیں اور مدار کے اوپر پایا جائے پتا یہ چلے گا کہ یہ اسلام کی عبادت نہیں ہے یہ غیر اسلام جو مدائب ہیں ان کے ہاں عبادت کا یہ طریقہ ہے اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے یہ قانون کس نے بتایا کہ پوری کائنات کشش شکل میں جکڑی ہوئی ہے ہر چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہے دوسری کو زمین کھینچ رہی ہے آسمان کو اپنی طرف آسمان کھینچ رہا ہے زمین کو اپنی طرف ہر شے ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے اس کو کہتے ہیں قانون کشش شکل گریویٹیشن لا یہ ہے نا یہ لا تعینات میں ہر چیز دوسرے کو کھینچ رہی ہے ایسے ہی یہ تو مادیات کا معاملہ ہے قرآن حکیم بولتا ہے کہ یہی قانون کشش شکل روحانیات اور مانویات میں بھی ہے کہ برائی جو ہوتی ہے یہ برائی کو کھینچتی ہے بھلائی بھلائی کو کھینچتی ہے یعنی آدمی ایک برائی کرے تو دوسری برائی کو یہ برائی کھینچ لیتی ہے آدمی کوئی بھلائی کرے تو اس کو توفیق ہوتی ہے دوسری بھلائی کی یعنی بھلائی بھلائی کو کھینچتی ہے اور برائی برائی کو کھینچتی ہے مانویات میں بھی یہ کشش شکل کا قانون جاری ہے جیسے مادیات کے اندر قانون کشش شکل جاری ہے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے لی امیز اللہ فی جہنم کہتے ہیں کہ جب آدمی کوئی آگ جلانا چاہتا ہے تو سوکھی لکڑیاں اور گیلی لکڑیاں دونوں کو تہ بتا رکھتا ہے فیر فہر رکام کا مطلب کہتے ڈھیر تہ بتا رکھنا to stack to stack stack اوپر نیچے رکھنا کچھ گھاس یہاں رکھ دی گئی اس کے بعد اس کے اوپر رکھی گئی اس کے بعد اوپر رکھی گئی اس کے بعد اوپر رکھی گئی اس کے بعد آگ لگا دی گئی قرآن حکیم کہتا ہے جتنے بھی خبیص لوگ ہیں لی امیز اللہ الخبیس منت طیب ان کو طیب سے الگ کر لیا جائے گا اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر امبار کی شکل میں جمع کر دیا جائے گا نیچے سے آگ لگا دی جائے گی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نافرمان نافرمانوں کی پشت ماہی کرتے رہتے ہیں نا ایک نافرمان دوسرے نافرمان کی مدد کرتا ہے ایک شرابی دوسرے شرابی کی مدد کرتا ہے ایک چور دوسرے چور کی مدد کرتا ہے نا تو پشت پناہ کرتا ہے نا تو ایک کی پشت دوسرے کی پشت سے لگا دی جائے گی ایک ایندھن ادھر نیچے ایک ایندھن ایسے تہبتا جیسے دنیا کے اندر مدد کرتے تھے نا پشت پناہی کرتے رہتے تھے آج یہاں پہ تم اپنی پشت ملا ان سے نیچے سے جہنم کی آگ سلگے گی تاکہ وہاں بھی ایک دوسرے کے جلنے کی وجہ سے دوسرے کو زیادہ تکلیف پہنچے بالکل ہی دھن کی طرح یہ تھا نوے پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر داوان الحمد رب العالمین